ہے جس میں اسلام کی دو عظیم الشان عبادتیں ادا کی جاتی ہے جو اس مہینے کے کچھ مخصوص دنوں کے علاوہ ادا نہیں ہو سکتی ان میں سے ایک ہے قربانی جو اس مہینے کی دس گیارہ اور بارہویں تاریخ کو ادا کی گئی پورے سال میں اگر کوئی نفل قربانی کرنا چاہے تو پورے سال میں کر سکتا ہے لیکن اگر فرض قربانی تو اس کے لیے یہ متعین دن ہے اس کے علاوہ کوئی فرض قربانی ادا نہیں کر سکتا قربانی حقیقت میں حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی یادگار ہے کہ ایک لمبی عمر کے بعد بیٹا ملا تھا اب اس کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کامل طور پر اس حکموں کو پورا کر لیا تو اس یعنی دونوں عبادتوں کا ظاہر الگ ہے ان کی باطن اور ان کی روح الگ ہے قربانی کا ظاہر تو یہ ہے کہ انسان جانور ذبح کر رہا ہے لیکن قربانی کی روح اور قربانی کا باطن یہ ہے کہ انسان اپنے جذبات کو قربان کر دے جب اللہ کا حکم آ جائے تو اللہ کے حکم کے سامنے دنیا کی تمام چیزوں کو قربان کرنا یہ ہے قربانی کی روح جیسے کہ حضرت ابراہیم نے جب حکم ہوا تو بیٹے کو بھی ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے تو یہ اصل روح ہے قربانی کے انسان اپنے جذبات کی قربانی کر لے اپنی محبوب جو چیزیں ہیں اللہ کے حکم کے سامنے اسے بھی چھوڑ دے قرآن کریم نے یوں کہا کہ تم ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب چیزوں کو قربان نہ کر دو لن البر مما تحبون اور دوسری جگہ یوں فرمایا کہ یا الذین لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم ذکر اللہ اے ایمان تمہیں تمہاری اولاد اور تمہارا مال اللہ کے ذکر سے اللہ کی یاد سے غافل نہ کرنے پائے بہرحال قربانی ہمیں یہ سبق دے کر گئی کہ جب اللہ کا حکم آئے تو ہمیں اپنے ہر چیز کو فنا کرنا ہے ہر چیز کو اللہ کے حکم کے سامنے چھوڑ دینا ہے سلو شاہین نے کہا ہے نا گر آج بھی ہو ابراہیم سا ایما پیدا آپ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا بہرحال تو قربانی ہمیں یہ سبق دے کر گئی کہ اپنے جذبات کو اللہ کے حکم کے سامنے قربان کرنا ہے ہمیں دوسری عبادت جو اس مہینے میں ادا کی گئی وہ ہے حج کی عبادت فریض حج بھی ایسا ہے جو اسی مہینے کے خاص اوقات میں ادا کیا جا سکتا ہے دیکھو میدان مینا آج بھی ہے عرفات کا میدان آج بھی ہے جمرات آج بھی ہے ہر چیز موجود ہے آج اگر کوئی ابھی حج کرنا چاہے تو کہا کہ حج نہیں کر سکتا کوئی آج میدان مینا میں جائے پھر وہاں سے عرفات میں جائے اور کنکری بھی شیطان کو مارے تو کہا کہ حج نہیں ہوگا حج ادا کرنے کے لیے اس کے مخصوص وقت ہے کہ آٹھ سے لے کر تیرہ کہ ان اوقات کے اندر تجھے حج ادا کرنا ہے تو پتا چلا کہ حج کا بھی ایک مخصوص وقت ہے جس وقت کے اندر حج ادا کیا جا سکتا ہے باقی حج پورے سال میں کبھی ادا نہیں ہو سکتا اب یہ حج بہت عظیم الشان عبادت ہے یہ بھی ایک قرآن کریم نے جو تعبیر اختیار فرمائی ذرا غور کرنے کی بات ہے علماء محسوس ہوں گے قرآن کریم نے نماز کے بارے میں یوں فرمایا عقیم السلط نماز قائم کرو زکوٰۃ کے بارے میں یوں فرمایا آت الزکت زکوٰۃ ادا کرو روزے کے بارے میں یوں فرمایا علیکم سیام کما خطیب الدین قبل قبلکم کہ جیسے یعنی تم سے پہلی امتوں پر جیسے روزے فرض تھے تم پر بھی روزے فرض کیے گئے لیکن جب حج کی باری آئی قرآن کی تعبیر ذرا دیکھے ولی اللہ حج البئی منی سبیلا ولی اللہ شروع یہیں سے کیا ولی اللہ حج البئی پتا چلا کہ یعنی حج کی اہمیت کتنی ہے کہ پوری تعبیر بدلی اور شروع اللہ کے نام سے کیا ولی اللہ علس اللہ کا استعمال پھر کیا گیا پتا چلا کہ حج کی ایک اہمیت ہے اسی لیے تو حدیث میں یوں فرمایا حجی کے بارے میں منحجہ فلم یرفوس ولم یافسوخ جو آج حج کرے اور حج کرنے کے حج کے اندر کوئی کو فجور کی باتیں نہ کرے معاشی نہ کرے گناہ نہ کرے رجا کا یومین ولادت امو جیسے کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے وقت اس کے گناہ نہیں تھے حج سے واپسی کے بعد بھی اللہ نے اس کے تمام پچھلی زندگی کے گناہ کو معاف کر دیا رجا کا یومین ولدت امو ماں کے پیٹ سے جیسے پیدا ہوا تھا ویسی حالت میں اللہ اس کو لوٹاتا ہے حاجی کو اسی لیے دوسری بات میں فرمایا حج المبرور لئی صلاح الجا جنا حج مبرور کا بدلہ جنت کے علاوہ کچھ ہو نہیں سکتا اب یہ حج کی جو عبادت ہے اتنی عظیم الشان عبادت ہے وہ کوئی اور بنیادوں پر نہیں ہو سکتی کہ انسان یہ سوچے کہ مال والا ہے وہی حج کرے گا بہت سے مال والے ہیں جن پر زندگی میں حج فرض ہو چکی ہے لیکن اللہ توفیق نہیں دے رہا ہے تو مال کی بنیاد پر حج نہیں ہو سکتا حکومت سلطنت عہدے ان بنیادوں پر بھی حج نہیں ہو سکتا تاریخ میں لکھا ہے کہ ہندوستان پر حکومت کرنے والے مغل بادشاہ آٹھ سو سال کم و بیس ہندوستان پر حکومت کی ہے آٹھ سو سال میں ایک بھی ایک بھی مغل بادشاہ کو اللہ نے اپنے گھر کے حج کرنے کی توفیق نہیں عطا فرمائی تو پتہ چلا کہ حکومت اور سلطنت عہدہ ملنے پر بھی کوئی حج ادا نہیں کر سکتا حج تو اصل میں لبیک کی قبولیت کی بنیاد پر ہوتی ہے کہا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ کی تعمیر کر دی تو ان کو حکم دیا گیا قرآن کریم میں الفاظ ہے عظیم فلنا سے بالحج کہ بھائی لوگوں میں حج کا اعلان کرو اب ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی تو جس کی روح نے ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر جتنی مرتبہ لبیک کہا ہوگا اللہ اس کو حج کی اتنی مرتبہ توفیق عطا فرماتا تو پتہ چلا حج اصل میں اس لبے کی قبولیت کی نشانی ہے کوئی اور بنیاد پر نہیں ہو سکتی بہت سارے غریب لوگ جن کے پاس ظاہری اسباب نہیں ہیں وہ حج کر کے آ جاتے ہیں اور بہت سے مالدار سب اسباب موجود ہے لیکن اللہ ان کو کوئی بھی توفیق نہیں دے رہا ہے پتا چلا کہ یہ تو کیا ہے اس لبیک کی قبولیت کی بنیاد پر ہوتے ہیں اب یہ حج کا جو سبق ہے یہ حج ہمیں بہت ساری چیزیں بہت سارے لیسن سکھاتا ہے جس کا یعنی شارٹ وقت میں سب کو ذکر کرنا نہ وقت ہے نہ مناسب ہے حج ہمیں سب سے پہلا یہ سبق دے رہا ہے کہ حج کا سفر اور پورے حج کے اعمال اور افعال اللہ ہی کے لیے بندے کو کرنے ہیں قرآن کی جو تعبیر جو پہلے بنائے ولی اللہ شروع ہی یہیں سے کیا ولی اللہ الناس کہ اللہ کے لیے ہمیں کرنا ہے اخلاص کا سبق ہمیں ہر عمل کو اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے یہ حج نے سب سے پہلا ہمیں سبق دیا ہم چھوٹا بڑا جو بھی کام کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے کسی کو دکھلانے کے لیے نہیں حج پڑا لوگ ہمیں حاجی کہے الحاج کہے ہمارا یعنی استقبال ہو اس لیے نہیں بلکہ ہمیں تو اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے لام بھی لایا پھر اللہ کا بھی استعمال حج کے تعبیر میں کیا گیا یہ بتلا ہے کہ ہمیں اللہ کی رضا کے لیے حج کو کرنا ہے حج ہمیں ایک دوسرا سبق یہ دے کر گیا کہ ہمیں حج کے جو اعمال ہے اور جو افعال ہے وہ ہمیں آخرت کی یاد دلا رہے ہیں حضرت شیخ نے بہت تفصیل سے فضائل حج میں اس کو ذکر فرمایا کہ حاجی دیکھو یہاں سے جاتا ہے کچھ لوگ گھر تک رخصت کر دیتے ہیں کچھ لوگ اسٹیشن سے کچھ لوگ ایئرپورٹ تک آتے ہیں آگے کوئی نہیں آتا حاجی اکیلا جاتا ہے ایسے ہی جب انسان کی وفات ہو گئی تو جو کچھ لوگ گھر سے ہی رخصت کریں گے کچھ لوگ جنازے کے ساتھ شریف ہوں گے کچھ لوگ قبرستان تک آئیں گے لیکن قبر میں حاجی کو اکیلے جانا ہے حاجی احرام کی دو چادر پہن کر جا رہا ہے کہا کہ ایسے بھی میت کیا ہوگی قبر میں کفن کے کپڑے کو پہن کر جائے گا تو حج کا سبق یعنی حج ہمیں ایک یہ سبق دے کے گیا کہ یہ حج کا سفر ہمیں آخرت کے سفر کی تیاری کی یاد دلا رہا ہے کہ ہمیں آج حج کے لیے گئے یہاں سے تو واپس بھی ہو گئے لیکن آخرت کی لمبا سفر جس سے کوئی واپس نہ آیا ہے نہ قیامت تک کوئی آنے والا ہے تو حج حج ہمیں ایک آخرت کے سفر کی بھی یاد دہانی کرا دیا لیکن حج کا جو سب سے بڑا سبق اور سب سے بڑا جو لیسن حج ہمیں سکھا کر گیا وہ یہ ہے کہ ہم جب اللہ کا حکم آ جائے تو اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر لے اور اپنی ہر چیز کو اللہ کے حکم کے سامنے قربان کر دے یہ ہے حج کا سب سے بڑا سبق حج ہمیں سب سے بڑا جو لیسن سکھلا کر گیا کہ جب اللہ کا حکم آئے ہم ہر چیز کو اللہ کے حکم کے سامنے قربان کر دیں میں اس کی کچھ مثالیں دوں دیکھو ہر اپنے مقام کی نمازوں کے بارے میں تو یوں کہا گیا خزو زی نتکم تکم کلی مسجد کہ جب نماز کے لیے آؤ تو اچھے طرح حالت میں اچھے کپڑے پہن کر آؤ فقہ نے مسئلہ لکھا کہ انسان جن کپڑوں کو پہن کر شرفا کی مجلسوں میں شادی بیاہ میں جانا پسند نہیں کرتا ان کپڑوں کو پہن کر مسجد میں آنا بھی مکرو ہے انسان میلے پوچھے کپڑے پہن کر کسی بڑے آدمی کو ملنے نہیں جاتا شادی میں نہیں جاتا ہے تو ایسے کپڑے پہن کر آنا مسجد کے اندر نماز کے لیے وہ مکرو لکھا ہے تو کہا کہ خزو زین اتبا کلی مسجد نماز کے لیے اچھے کپڑے پہن کر آؤ لیکن حاجی کے بارے میں کیا کہا گیا نبی سعد صاحبہ نے پوچھا مل حاج یعنی الافضل سب سے افضل حاجی کون ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلس کہا کہ سب سے بہتر حاجی وہ ہے کہ جو زینت کو ترک کر دے اور آگے فرمایا کہ جو خوشبو کو ترک کر دے حاجی کے لیے احرام کی حالت میں خوشبو ممنوع ہے کہا کہ جو زینت کو ترک کر دے اور خوشبو کو ترک کر دے وہ سب سے اچھا حاجی جو جتنا پرا گندہ ہوگا اللہ کے راستے میں وہ اللہ کے نزدیک اتنا ہی مقبول ہوگا نماز کے لیے یوں کہا گیا کہ اچھے کپڑے اچھی حالت میں آؤ حاجی کو یہ حکم دیا گیا پتا چلا کہ اللہ کا حکم ہے انسان کو سب کو قربان کرنا ہے آگے چلیے دیکھو نما یعنی بیت اللہ کے اندر کوئی انسان ایک نماز پڑھے گا ایک نماز کا ثواب ایک لاکھ کے برابر ہے بیت اللہ میں ایک نماز کا ثواب ایک لاکھ کے برابر ذرا قابل الحاظ بات ہے اللہ ہماری حفاظت فرمائے اللہ ہمارے دلوں پر کہیں مہر نہ لگا لے سفر میں دیکھا گیا کچھ لوگ ہمارے ساتھ تھے پورے چالیس دن کے سفر کے اندر حج کے لیے آئے ہیں کئی لاکھ کا خرچہ کر کے آئے ہیں لیکن پورے چالیس دن کے اندر اللہ حفاظت فرمائے اللہ نے ایک نماز بھی بیت اللہ میں اور مسجد نبوی میں پڑھنے کی توفیق نہیں ادا فرمائی ایک نماز ایک نماز کی بھی توفیق نہیں ادا فرمائی مولانا مکی صاحب سے کسی نے سوال کیا تھا کہ ایسا ہے وہاں پڑھ لیتے ہیں کہا کہ یہ وہاں پڑھتے نہیں اللہ ان کو اپنے گھر میں بلانا نہیں چاہتا ہے اتنا لاکھ خرچہ کر کے یہاں سے وہاں گیا احرام پہنا اتنی تکلیفیں جیلی لیکن وہاں جا کر بھی اللہ اگر معروم رکھنا چاہے تو بیت اللہ کے اندر ایک نماز کی بھی اللہ نے توفیق نہیں دی اس لیے کہتے ہیں نا ہدایت کے بعد گمراہی سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھایا گیا ہم سے ایک دن سراط المستقیم اللہ سیدھے راستے پر ہمیں جمائے رکھنا کب تک اللہ جب تک موت نہ آ جائے وہاں تک ہمیں سیدھے راستے کی توفیق عطا فرما وہاں بھی بلائے اور پھر بھی اللہ توفیق نہ دے اس سے بڑا خسارہ کس کا ہو سکتا ہے کتنے یعنی لوگ ہمارے یعنی ہماری نظر کے سامنے ہم نے خود دیکھے یعنی حد تو یہ ہو گئی جب طواف ودا کرنے جا رہے تھے تو طواف سب کر رہے تھے زہر کی اذان کا وقت ہوا اور اذان ہو گئی نماز کھڑی ہوئی تقبیر شروع ہوئی پورا بیت اللہ کھچا کچ بھرا ہوا تھا طواف ودا اس ایام میں کہ ایک دم مخصوص بھرا ہوا ہوتا ہے پھر بھی کچھ لوگ وہاں بیٹھے رہے اندر مطاف کے اندر امام کے قریب میں لیکن پھر بھی نماز کی توفیق نہیں ہوئی وہاں پر بتاؤ اس سے بڑا یعنی خسارہ کس کا ہو سکتا ہے تو اللہ گمراہ کرنا چاہے اور اللہ توفیق نہ دینا چاہے تو اس طرح بھی اللہ توفیق کو سلب کر سکتا ہے تو اللہ سے مانگے کہ اللہ ہمیں موت تک ہدایت عطا فرما سیدھا راستہ پہچاننے کی توفیق عطا فرما بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ بیت اللہ میں ایک نماز کا ثواب ایک لاکھ کے برابر ہے لیکن جب آٹھویں ذیل الحجہ آتی ہے تو حاجی کو یوں کہا گیا کہ جا مینا میں جا نو تاریخ کو کہا کہ عرفات میں جا پھر کہا کہ مزدلفہ میں جا اب کوئی اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا ہے اور یوں کہے کہ بھائی مینا میں جا کر کوئی خاص عمل تو کرنا نہیں ہے عرفات میں کوئی خاص عمل تو کرنا نہیں ہے وہاں جو انسان جو نفل عمل کرنا چاہے کر سکتا ہے کوئی یہ سوچے کہ بیت اللہ کے اندر نماز پڑھوں گا تو ایک ایک نماز پر ایک لاکھ کا ثواب ملے گا تو میں ایک لاکھ کا ثواب کیوں چھوڑوں اور وہاں جا کر کیوں نماز پڑھوں یعنی میدان کے اندر کہا جائے گا کہ اگر تو وہاں گیا نہیں اور تو نے اگر وقوف عرفہ کیا نہیں عرفات کے میدان میں تو پہنچا نہیں تو تیرا حج ہی نہیں ہوگا جس اللہ نے حکم دیا تھا کہ بیت اللہ میں ایک نماز کا ثواب ایک لاکھ ہے وہی اللہ تجھے یوں کہہ رہا ہے کہ جا وہاں پر جا مینا میں جا عرفات میں جا تو پتہ چلا کہ اللہ کا حکم یہ بڑی چیز ہے اور اللہ کا جب حکم آ جائے تو انسان کو اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے چاہیے اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر لینا چاہیے جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یوں کہلوایا گیا کہ بھائی نہا ربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن خزف اللہ کے نبی نے کنکر مارنے سے منع فرمایا کہ بھائی انسان ہاتھ میں کنکر لے اور یوں مارے کہا کہ منع فرمایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے نہ دین کا کوئی فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے بلکہ کبھی کبھی آنکھ میں اگر کنکری لگ گئی تو آنکھ کے پھوٹنے کا اور آنکھ میں نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے تو کہا کہ نبی صاحب نے کنکری مارنے سے منع فرمایا اب وہی نبی کہہ رہا ہے کہ تین دن جا کے شیطان جمرات پر رمی کرو لو جس نبی نے پہلے فرمایا تھا اب وہی حاج حاجی کے لیے کہا کہ جا کے رم جمرات کی رمی کرو کوئی یوں سوچے کہ بھائی میں کیوں جاؤں وہاں وہاں کوئی شیطان تھوڑی ہے کہ اس کو مارنا ہے بھائی شیطان جب دکھا تھا اس کے نشان کے طور پر اس کی یادگار باقی رکھی اور حاجی کو کنکری مارنے کا حکم دیا گیا کوئی یہ سوچے کہ میں وہاں جا کے کنکری نہیں ماروں گا تو کہا کہ یہ نہیں چلے گا اللہ کا حکم آیا اب جا کر تجھے کنکری مارنی پڑے گی اسی طرح آگے بڑھے مالدار سے مالدار یا غریب سے غریب جو بھی حج میں گیا ہے وہ احرام کی دو چادر پہنتا ہے مالدار یہ سوچے کہ میں تو ہزار روپے دو ہزار روپے میٹر والا کپڑا پہننے والا ٹاٹا کا اور مفت لال کا کپڑا میں کیوں ایسے کپڑے پہنوں میں تو بہترین کوٹ سوٹ پینٹ کفنی جبا پہنوں گا کہا کہ نہیں نہیں چلے گا اب اللہ کا حکم تیرے لیے یہ ہے کہ جب تک کیا ہے تیری قربانی اور حلف نہیں ہوگا تیرے لیے احرام کا نکلنا جائز نہیں ہے تو اللہ کا حکم آیا تو اب اس کو کپڑے بھی نکالنے پڑیں گے اور احرام کی دو چادروں میں سب حاجی ایک ساتھ کھڑے ہو جائیں گے یہ تو میں نے آپ کو کچھ مثالیں دی جس سے مجھے آپ کو بتلانا یہ مقصود ہے کہ حج ہمیں یہ سبق دے رہا ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو اللہ کے حکم کے سامنے انسان کو اپنے جذبات اور اپنی عقلیں سب کو قربان کر دینا ہے اور اللہ کے حکموں کو پورا کرنا ہے اس کے سامنے پھر اپنی عقلیں نہیں دوڑانی ہے اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مشہور جملہ ہے لوکان دین ابر رائی لکان مسحو بات الخفیہ اولا من ظاہر اگر دین کا مدار عقل پر ہوتا تو مسال الخفین موزے پر جو مسا کرتے ہیں چمڑے کے موزے سردی میں پہنتے ہیں تو موزے کے اوپر مسا کیا جاتا ہے یعنی جو اوپر کا حصہ ہے اس پر مسا کرتے ہیں حالانکہ جب چلتا ہے انسان تو جو تلیا ہوتا ہے نیچے کا جو حصہ ہوتا ہے تلوا وہ بگڑتا ہے لیکن کہا کہ مسا اوپر کرنا ہے کہا حضرت علی فرماتے اگر دین میں عقل کا دخل ہوتا اور دین عقل پر موقف ہوتا تو اوپر کی جگہ نیچے مسا کروایا جاتا لیکن حکم ہے نبی نے کہا کہ اوپر مسا کرو تو ہمیں اوپر مسا کرنا ضروری ہے تو پتا چلا کہ جب دین کا حکم آ جائے تو عقلوں کو نہیں دوڑانا ہے اسی لیے حضرت ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عالم اسلام میں اور پورے اقوام عالم میں جو فساد ہوتا ہے وہ تقدیم الرائے الوحی کی بنا پر ہوتا ہے کہ اپنی عقلوں کو جب انسان کچھ شریعت کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرے گا اور اپنی عقلوں کو دوڑائے گا تو دنیا میں فساد مچے گا پتا چلا کہ بھائی جب بھی شریعت کا حکم آ جائے تو انسان کو اپنے نفس کو قربان کرنا ہے اپنی عقلوں کو دوڑانا نہیں ہے اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے بس اللہ نے حکم دیا ہے بس مجھے اس کو پورا کرنا ہے یہ ہے تسلیم اور یہ ہے مسلمان ہونے کی سچی پہچان بہرحال تو یہ حج کے کچھ سبق تھے تو ایسی بہت ساری چیزیں بتایا کر گیا ابھی بہت سارے حاجی حج کر کے آئے ہیں آ رہے ہیں اور آنے والے ہیں اللہ سب کے حج کو قبول فرما لے ٹھیک ہے نہیں اللہ کے کچھ بندے تو ایسے ہوں گے جس کا حج اللہ کو قبول مقبول ہوگا مبرور ہوگا وہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل حج میں لکھا ہے نا دو فریض سے آپس میں بات کر رہے تھے کہا کہ اس سال چھ لاکھ لوگوں نے حج کیا کہ اس میں سے کتنوں کا حج اللہ نے قبول کیا کہا کہ صرف چھ آدمیوں کا حج اللہ نے قبول کیا چھ لاکھ میں سے صرف چھ کا حج کہا کہ باقی کا کیا ہوا کہ ان چھ کے حج کے توفیل میں اللہ نے چھ لاکھ کے حج کے قبول کر لیا تو ایسے اللہ کے کچھ نیک بندے تو یقیناً ہونے والے ہیں اللہ ان کے طوفیل میں ہم سب حاجیوں کے حج کو بھی قبول فرما لے اور جو حج کو نہیں جا سکے ان کو یہ حکم دیا گیا کہ جب حاجی حج سے واپس آئے تو تم حاجیوں سے اپنے لیے دعا کراؤ اور بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے یہ دعا کراؤ کہ اللہ جیسے تم کو لے گیا اللہ آپ کو بار بار لے جائے اور اللہ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے بھی اسباب آسان فرمائے حاجی کی دعا حج کے بعد بھی کئی دنوں تک قبول کو دیے تو حج حج یعنی حاجیوں کے حج کو اللہ قبول فرما لے اور آئندہ کی زندگی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے حاجی کو یوں کہا گیا کہ حاجی جب اللہ نے تجھے حج کی توفیق عطا فرمائی اور جیسے حدیث پہلے میں نے سنائی کہ حج سے حاجی ایسے لوٹتا ہے جیسے کہ ماں کے پیٹ سے حاجی پیدا ہوا ہو گناہوں سے ایسے پاک صاف لوٹتا ہے تو اس کو کہا گیا کہ اب جب تیرا گناہوں کا دفتر اللہ نے بند کر دیا اب تو باقی کی زندگی واپس گناہوں والی شروع مت کر دینا جو حدیث میں نے آپ کو سنا ہے ترمیزی کے حوالے سے ابن رجب حنبلی نے لطائف المعارف میں اس حدیث کو ذکر کیا یوں فرمایا کہ من لم ورعن اللہ حاجی اگر حج کرنے کے بعد اس کے اندر وہ تقوا نہیں آیا جو اس کو اللہ کے گناہوں سے روکے حاجی کی زندگی میں تبدیلی نہیں آئی تو فلح صلی اللہ حاجت فی حجی اس کی حج کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے پتا چلا کہ حاجی کو حج پڑھنے کے بعد اپنی گناہوں والی زندگی کو چھوڑنا چاہیے حسن بصیر رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ حج مبرور کی نشانی کیا ہے جس پر مغفرت کا وعدہ ہے حسن بصیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہا ہے تو فی دنیا راغبن فی الآخرہ کہ حاجی حج سے ایسے لوٹے کہ جیسے کہ کیا ہے وہ دنیا کے بارے میں رغبت نہ کرنے والا ہو دنیا کی فکر نہ کرنے والا ہو اپنے آخرت کے سفر کی رغبت کرنے والا ہو اس کی تیاری کرنے والا ہو آگے پوچھا گیا کہ جس حج پر مغفرت کا وعدہ ہے اس سے اس کی نشانی کیا ہے تو فرمایا کہ یت رکا یوسی اما کا نہ ہی مل عمل جو گناہ کے کام حج سے پہلے وہ کرتا تھا حاجی حج کے بعد اس گناہ کے کاموں کو چھوڑ دے یہ مغفرت کی نشانی ہے فضل ابن ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حاجی سے وصیت کی کہا کہ حاجی جب اللہ نے تیرے گناہوں کو بند کر دیا ہے اب تو گناہ کر کے اس گناہوں کے دفتر کو واپس چالو مت کر دینا واپس اس کو کھول مت دینا جب اللہ نے ایک مرتبہ تیرے گناہوں کو معاف کر دیا ہے تو ان سب سے پتا چلا کہ حاجی کو چاہیے کہ اپنی گناہوں والی زندگی جو حج سے پہلے تھی اب اللہ نے حج کی توفیق دے دی اب حج جب ایک مرتبہ سب گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا اب واپس اس گناہوں والی زندگی کو نہ شروع کرے حج ایسے تو بہت سارے سبق دے کر گیا اور حج کے ایسے تو بہت سارے تاثرات ہیں لیکن سب سے بڑی بات جو حج کے سفر میں سیکھنے کو ملی وہ یہ ملی کہ انسان کو حج کا سفر ہو یا کوئی بھی دین کا کام ہو عالم دین سے پوچھ کر یا مسئلے کی تحقیق کر کے کرنا چاہیے کوئی بھی دین کا کام ہو کیسے کرنا ہے شریعت کیسا حکم دیتی ہے وہ پوچھ کر کرنا چاہیے یہ حج کا سبق یعنی یہ حج کا سفر ہمیں بہت بڑی یہ بات سمجھائی گئی اور یہ بات سمجھ میں آئی کہ انسان کو حج سیکھے بغیر نہیں کرنا چاہیے اللہ کا احسان ہے اللہ دعوت کے ساتھیوں کو جزائے خیر دے حج سے پہلے دعوت یعنی کیمپ ہوتے ہیں اور حج کے جوڑ ہوتے ہیں حج کی جماعتیں جاتی ہے ہمارے صوبوں میں اللہ کا شکر علماء کرام حج کے کیمپ کرتے ہیں پریکٹیکلی حج بتاتے ہیں بہت سارے دوسرے صوبے اور بہت سارے دوسرے ملکوں کے حاجی کا حال دیکھا گیا ہم جب جا رہے تھے جب احرام پہن کر ایئرپورٹ پر بیٹھے ہوئے بحرین پر وہ ایک بوڑھے سے ہمارے ساتھ تھے ہمارے امیر صاحب ان کو سکھلا رہے تھے بات چل رہی تھی کہ بھائی آپ حج میں آئے کہاں سے آئے کیا ہے یعنی ممبر پر بیٹھا ہوں وضو کی حالت میں اس حاجی کو تو لبیک بھی نہیں آتا تھا اور کہا کہ کلمہ بھی نہیں آتا تھا بتاؤ تو آگے کا حج کیا ہوگا وہ ہم سوچتے تھے کلمہ بھی نہیں آیا اور لبیک بھی نہیں آ رہا تھا ایک گھنٹے تک ہمارے جو ذمہ دار تھے اس کو سکھاتے لبیک پڑھو اللہ لبیک لبیک اللہ اس کو لبیک پڑھا رہے ہیں اور اس کی زبان پر آئے کہا کہ میں زندگی ستر اسی سال کی ہو گئے میں نے کبھی پڑھا ہی نہیں تو میں کیسے پڑھوں گا لو لبیک بھی حاجی کو نہیں آتا ہے وہاں گئے محض نکل رہے تھے کچھ لوگ آ رہے تھے ہندوستان کے دم ہم نے دیکھا کہا کہ اس نے دیکھا کہ ہندوستانی حاجی ہے کہا کہ پوچھنا ہے کہ میں نے کہا پوچھو کہا کہ یعنی بیت اللہ کے اندر ہے کہا کہ کعبہ کون سا ہے ذرا بتاؤ اندر پہنچ کر پوچھ رہے کہ کعبہ کون سا اور کہا کہ یہاں پہنچ کر کیا کرنا ہے ہمیں کیا کرنا ہے وہ وہاں پہنچ کر بھی انسان کو پتا نہیں ہے کچھ حاجی باہر نکلے احرام کے اندر تھے میں نے پوچھا کہ آپ نے عمرہ کر لیا کہا کہ کر لیا میں نے کہا آپ کے سر کے بال تو کٹے ہوئے نظر نہیں آ رہے کہا کہ حج کے یعنی عمرہ کے بعد بال تھوڑی کاٹے جاتے ہیں حاجی کو یہ بھی پتا نہیں کہ عمرہ کے بعد حلق یا قصر کرنا ہے اس کو پتا چلا کہ حاجی کو حج کا سفر ہو یا دین کا کوئی بھی کام ہو انسان کو کسی عالم دین کو پوچھ کر کرنا چاہیے وہ اس لیے کہتے ہیں نا بھائی کہ بھائی علم سے یہ چاہا جاتا ہے کہ انسان حال کے امروں کو پہچانے کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس کام میں اللہ کا حکم کیا ہے اور نبی کا طریقہ کیا ہے تو حج کا سفر یہ بتلایا کہ حج کا سفر انسان کو پہلے سے اس کی تیاری اس کے مسئلے مسائل جان کر کرنا چاہیے دوسری ایک بات یہ پتا چلی کہ حج کے سفر میں کوئی ماہر جاننے والا ساتھ میں ہونا بہت ضروری ہے چاہے کتنے مسئلے یاد کر لے اگر کوئی ماہر نہیں ہوگا کوئی تجربہ کار نہیں ہوگا تو انسان کھٹا کھائے گا تو کسی ماہر آدمی کے ساتھ جو حج کا تجربہ رکھتا ہے اس کے ساتھ حج کریں گے تو انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا بہت سارا نفع ہوگا ایک اور بات یہ معلوم ہوئی کہ حج کا سفر اچھے ساتھیوں کے ساتھ کرنا چاہیے رفقائے حج اچھے ہونے چاہیے جو کیا ہے ہمارے تعاون البر تقوا والے ہو نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنے والے ہو ایسے ساتھی اگر اللہ حج میں موقع دے اور ایسے ساتھیوں کی رفاقت مل جائے تو انسان کا حج یعنی کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے تو کچھ باتیں تھیں جو وقت کی مناسبت سے کر لیا اللہ جیسے میں نے کہا اللہ حج پڑھنے والے تمام حاجی کے حج کو قبول کر لے اور جو حاجی حج میں نہیں جا سکے ہیں اللہ اور جن کا ارادہ ہے اللہ جلد سے جلد اپنے گھر کا دیدار کرا دے میرے بھائی یہ تو ایک ایسا یعنی ایسی بات ہے جو ایک بار اس مزہ کو چکھ لیتا ہے پھر انسان کو اپنے مقام کی کوئی باتیں اچھی نہیں لگتی یہ تو جو جا کر آئے وہی اس کی کیفیت کو بدلا کر سکتا ہے اور بیان کر سکتا ہے جو گئے نہیں ہے وہ اس کی کیفیت کا کما حق کا مزہ ان کا آ ہی نہیں سکتا تو اللہ بار بار جو جا کے آئے ان کو بار بار توفیق عطا فرمائے اور جو نہیں گئے اللہ ان کے لیے اسباب آسان کر دے بھائی ہے کہ نہیں اللہ سے مانگے بھی کہ اللہ اپنے گھر کا دیدار ہم سب کو عطا فرما دے اور اسباب بھی ایسے پیدا فرما دے ہمارے لیے کہ ہم اللہ کے گھر کا دیدار کرے حج کرے عمرہ کرے جس طرح بھی ہو اللہ زندگی میں ایک مرتبہ اپنے گھر کا دیدار ہم سب کو کرا دے اور جتنے حاجی حج کر کے آئے ہم ان سے دعا کرائے ہاں نا روایتوں میں ہے کہ حاجی کی دعا حج کے بعد کئی دنوں تک اللہ قبول کرتا ہے تو جو جو حاجی ہمیں ملے ان سے ہم اپنے لیے دعا کی درخواست کرے گا اللہ جیسے آپ کو لے گیا دعا کرو اللہ ہمیں بھی اپنے گھر کا دیدار کر دے اللہ کا ہی سنی بات پر ہمیں سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے حاجی جو حج میں سے آ رہے ہیں ان سب کے حج کو قبول فرمائے اور ہم سب کو زندگی میں ایک مرتبہ اور بار بار اپنے گھر کا دیدار کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین واک دعوان الحمد للہ ربر لیں